یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرو اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے